سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقول الإنسان أإذا ما مت مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فورب ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على رب ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر چھیاسٹھ سے لے کر آیت نمبر بہتر تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا بیان تھا اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت انبیاء علیہ السلام کے ذکر سے عقیدہ رسالت کا ذکر فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ذکر کر کے توحید کا اس بات فرمایا جن میں سب سے نمایاں مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر آخر میں گزشتہ درس کی آخری آیت نمبر پینسٹھ میں فرمایا جو ذات آسمان و زمین کی رب ہے آسمان و زمین اور اس کے اندر موجود تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی پالنے والی اور ہر چیز کا علم رکھنے والی خبر رکھنے والی ذات ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے فعبد ہو وسطبر عبادتی اور پھر اس کی عبادت کرنے میں ثابت قدمی دکھائیے ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے احکام کی پیروی میں نفس کی خواہشات کو چھوڑنا پڑے نفس آرام کو چاہتا ہے لیکن آرام چھوڑ کر نماز کے لیے آئے نفس آزادی چاہتا ہے لیکن نماز کے ذریعے سے اپنے نفس کو پابند کر لی تکبیر تحریمہ کے ذریعے تہارت کے ذریعے تقوا کے ذریعے اس میں جو مشقت کو برداشت کرنا ہے اس کو صبر کہا جاتا چنانچہ فرمایا تم صبر کا مظاہرہ کرو حل تالم لہو سمیہ کیا اللہ کے ایسے اوصاف میں اس کے کمالات میں تمہیں کوئی اس کا مثل اور ہمسر ملتا ہے اللہ کی شان یہ ہے لا مثل لہو ولا مثال اللہ نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ وہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے نہ کسی کی تعریف میں بیان ہو اللہ رب العالمین کی شان بڑی بالا اور بڑی اونچی شان اس توحید کے مضمون کو بیان کرنے کے بعد آج کی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں عقیدہ آخرت قیامت کے دن دوبارہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھنے کو ثابت فرمائے اور پھر آخرت کے کچھ مناظر ذکر کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے دو گروہ ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والے ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے دوسرے کفر کرنے والے دونوں کے انجام کو ذکر فرمایا میں ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتا ہوں و یقول الانسان اور آج انسان یہ کہتا ہے وہ یقول الانسان انسان انسان یہ کہتا ہے چاہے وہ زبان سے کہے وہ جسم کی زبان سے کہے یا دل کی زبان سے کہے اندر ہی اندر اعتراض ہو اس کے انسان یہ کہتا ہے ازا کیا جب ماں متو جب میں مر جاؤں گا متو یہ موت سے ہے کیا جب میں مر جاؤں گا لسوفا لام کمانا یقیناً سوفا کمانا ان قریب اخرجو کمانا مجھے نکالا جائے گا حین کمانا زندہ کر کے یہ انسان یوں کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا یہ آخرت کا منکر جو اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونے کا انکار کرنے والا ہے اس کے انکار کو ذکر کیا آگے اللہ نے جواب دیا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کیا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اوالا یسکر الانسان انسان اوالا یز کیا نہیں یاد کرتا انسان انا خلق نہ ہو بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے ولم یقو شعی ان کچھ بھی نہیں تھا اس کو ہم نے عدم سے وجود عطا فرمایا یہ جب عدم میں تھا اس کا کہاں تذکرہ تھا کیا یہ اپنے اختیار سے خود دنیا میں پیدا ہوا کیا اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا اف ہسب تما خلا کم کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ایسے فضول بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے ابس وہ ان جاؤ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تم ہمارے پاس دوبارہ نہیں ہوگے ہم نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی آیات میں دو آیتیں دو دو لفظوں کی ہیں یقین جاننی دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں لیکن جھنجھوڑ دینے والی آیات اور کوئی اگر آنکھیں کھولنا چاہے اس کے لیے دو آیتیں یہ دو دو لفظوں کی بھی کافی ہے ہم اس کی بہت تلاوت سنتے اور یہی دو آیتیں اس کے ہر اس کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے کافی یہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے جس کا چاہتا مال دبا دیتا ہے جس کا جس پہ چاہتا ظلم کرتا ہے جس کی چاہے عزت پہ ہاتھ اٹھائے جس پر چاہے نظر اٹھا دے یہ جو بگڑا ہوا یہ جو فساد ہے زہر الفساد فل بربار چھوٹے سے لے کر بڑا یہ جو فساد جہاں جہاں بگاڑ اور فساد یہ دو آئے تھے اس کے اصلاح کے لیے کافی تم انہوں سورہ کا حدیث الغاشیا کی آخری دو آئے تھے تم ان بہم پھر ان کا تھوڑی دیر کے بعد سما کمانا ہے تھوڑی دیر اگر یہ تھوڑی دیر اب سمجھ میں نہیں آتی نا جی تو ہم ذرا پچھلی گزشتہ ساری زندگی پہ نظر دوڑا رہے یہ تھوڑی دیر ہی تھی اور تھوڑی ہی دیر کی طرح لگ رہی ہے ساری زندگی جو کچھ کیا نا جی وہ لمبا طویل عرصہ جو ہم گزار کے آئے اگر ہم اس پہ تائرانہ نظر ڈالیں تو سما ہے یہ تھوڑی سی زندگی اور یہ ساری زندگی اسی طرح تھوڑی سی محسوس ہوگی سما ان کیسا اللہ کا جلال والا کلام ہے آپ کے مانا ہماری ہی طرف الینا ہماری ہی طرف یا بہم ان سب کا لوٹ کر آنا ہے بس ہمارے پاس آنا ہے کہاں جائے گا انسان وہ کسی کا اگر حق مار دیا تو کدھر جائے گا کہاں بھاگے گا این المفر ہے کوئی بھاگنے کی جگہ قرآن فرماتا یہاں تو بھاگ سکتا ہے انسان بڑے بھاگنے کے راستے تھوڑا سا زور ہے کسی کی سفارش ہے کسی کے تعلقات ہے کسی کے حکومت میں کسی کے وزارت میں جو چاہے جس کی زمین دبا لے حق دبا لے زوراور ہے نا کسی کی زبان زیادہ تیز ہے وہ زبان کے ذریعے سے دوسرے پہ گالے کیسے جی یہ سارا ظلم کیوں برپا ہے بس اس چیز کا اگر انسان الینا ایا بہم یہ سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے یہ ساتھ کچھ اعزازات کچھ ڈگریاں کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی الینا ایاباہ اگلی آیت دیکھ تم ان علینا حساب پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا پھر ہم لے کر رہے اللہ ہے جی دو دو لفظوں کی ہے الینا ایاب ہوں الینا حساب اللہ یہ یہ دو لفظ یہ ہے عبرت کی آیات یہ ہے نصیحت کی آیات اگر یہ انسان کہیں کہیں پھر اس کی نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جب اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے جانا بھی ہے اور پھر حساب بھی دینا ہے دیکھیں جو قرآن کے الفاظ یہ اس انسان کو ہم نے پیدا کیا یہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو عدم سے وجود عطا فرمایا کس کمزوری اور لاچاری میں جب جوان ہوا اللہ نے نعمتیں دے دی اسباب دے دیے دولت آ گئی پیسے آ گئے اب یہ بفرا ہوا سماتا ہی نہیں اب ایسا پھیلتا چلا جاتا اب اس کے حالات یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں وہ یہ دوسروں کو تو کیا سمجھے یہ غریبوں کو تو کیا یہ تو اللہ اور اس کے رسول اس کے آکام کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اب اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ مٹی سے بنا ہوا انسان یہ جس کی جس کا خاکی ہونا یہ اللہ کو مطلوب تھا یہ اپنے آپ کو کیسا سمجھنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مجھے بات ذہن میں آ رہی فرمایا جب انسان جوان ہوتا ہے بازار سے پیسے ہیں نا جی قیمتی قیمتی بڑکدار کپڑے خریدے اور اکڑ اکڑ کر چلتا ہے وہ تو کپڑوں کی مثال دی حضرت نے اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی اس زمانے میں نئے نئے ماڈل کی نئے نئے یہ چیزیں نہیں تھی یہ کب اکڑ اکڑ کر چلتا ہے بازار میں ایسے کپڑے پہن کر یہ اس بات کو بھول گیا کہ اسی بازار میں اس کے کفن کا کپڑا بھی موجود اسی بازار میں اس کے کفن کا کپڑا بھی موجود یہ اس کپڑے کو تو پہن کے اکڑ رہا اس کپڑے کو بھول گیا وہ بھی پتہ نہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا جی یہ جی ساری زندگی کا یہ حقیقت ولم پوچھ اسی لیے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اللہ تین لم مذكورا کچھ بھی نہیں تھا ایسا زمانہ اس پر آئے یہ تو اللہ نے وجود حیات اللہ اکبر فو اور جی فو اور ذرا سوچئے یار یہ قسم کھائی اللہ تعالی نے آپ کے رب کی قسم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا اللہ رب العالمین کو کسی بات پہ قسم کھانے کی ضرورت ہے ضرورت ہے جی قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے وہ شک میں وہ بات کو پوری طرح لے لیا چلو قسم کیا اللہ ہمارے یقین دلانے کے محتاج ہیں اللہ کو کسی قسم کی کیا ضرورت یہ تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہم جیسے جو ڈاون ڈول کشتی والے تھے نا جی آدھے ادھر آدھے ادھر ان پر وزن ڈالنے کے لیے اللہ نے قسم کھا دی ورنہ اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں کسی یقین کے کلمے کی نہ انا کی ضرورت نہ انا کی نہ لام کی یہ جو تاکید کی کسی چیز کی ضرورت اگر وہ خالی بھی فرما دیں قیامت برپا ہوگی بس سیدھی سی خبر اس سے بڑی بھی سچائی والی کوئی خبر نہیں لیکن قسم خا یہ ہمارے یہ میں ایک اشکال کا ایک سوال کا جواب یہ ہماری رعایت سے اللہ تبارک و تعالی نے قسم تاکہ کمزور دلوں کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہو ربی کا آپ کے رب کی قسم لنا شرن ہم ان تمام کو جمع کریں حشر کا معنی ہوتا ہے گھیر گھار کے جمع کرنا کہ کوئی بھی فرد بشر بچ نہ نکلے اس کو حشر کہتے ہیں اس کی عربی میں مثال یوں ہے جسے ایک آدمی کا ریوڑ ہے اس میں سینکڑوں بکریاں اور اس کا چرواہا رائی جس کو عربی میں رائی کہتے ہیں وہ گھیر گھار کے ساری بکریوں کو باڑے میں لا کر کوئی نہ ادھر ادھر کھسک سکے اس کو حشر کہتے ہیں اللہ نے قیامت کے لیے حشر فرمایا یہ نہیں کہ کوئی بھولا رہے گا قبر میں رہ گیا رہ گیا جی جو رہ گیا رہ گیا باقی سب نہیں سب کو اللہ قیامت کے دن لائیں گے لنا شورن سب کو ضرور بے ضرور جمع کریں گے ہم وہ اور ان کے شیطانوں کو بھی ساتھ جمع کریں گے شیاتین شیاطین سے مراد ایک تو وہی شیاطین ابلیس اور اس کے کارندے جنات میں سے جنہوں نے انسانوں کو بہکایا اور دوسرے انسانوں میں سے بھی جس نے دوسرے انسان کو بہکایا جس نے اللہ سے دور کر دیا قرآن نے فرمایا وہ میرا جنت ہی وناس وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جس نے بھی کسی کو اللہ سے دور کر دیا اس نے اس سے بڑا اس پر کوئی ظلم نہیں کیا اور جس نے کسی کو اللہ کے قریب کر دیا اس سے بڑی اس سے کوئی خیر خائی تصور میں نہیں لے جا اس سے بڑی کیا خیر خائی ہو سکتی کہ کسی کو اللہ کے قریب کر ہم ان کو اور ان کے شیطانوں کو جمع کریں گے تم لنحذرنہم پھر ان سب کو حاضر کریں گے لنف حاضر سے حول جہنم کے گرد جسین اس حال میں کہ ان کے گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے مارے حیبت کے جو ان کی کیفیت ہوگی اس کو ذکر کیا یہ جب وہ جہنم کو دیکھیں گے جہنم آئے پھر مارے خوف اور حیبت کے ان کے گھٹنے زمین پر گر جائیں اسی کے نام سے جیسین کے لفظ سے سورج جاسیا ہے جاسیا اور جاسیا کا معنی بھی تارا کل جاسیا اس دن دیکھو گے ہر جماعت کو گٹنوں کے بل پڑی ہوئی یہ کی کہتے تم انا پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے لننزی انا نزا کہتے کھینچ کے نکال جیسے کوئی مرضی سے نہیں آ رہا تو اس کو زبردستی پکڑ کے نکالا جائے کان سے پکڑ کے رسی سے پکڑ کے اس کو نزا کہتے کھینچ لینا پھر ہم ضرور بے ضرور کھینچ کر نکالیں گے من کل شیعاتن ہر گروہ سے شیعہ کہتے گروہ کو ہر گروہ سے ہم نکالیں گے کس کو نکالیں گے ان میں سے جو بڑے بڑے سرگنے تھے بڑے بڑے جو جن کا کام ہی دنیا میں دشکروں ورگلانا گمراہ کرنا سرداروں کو وڈیروں کو رواسا کو عمرا کو ان سب ان بڑوں بڑوں کو پہلے نکالیں گے تاکہ ان کو پہلے ہم داخل کریں کیونکہ یہ دنیا انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہ تھے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں سب سے بڑی خدمت انسانیت اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی سوچیے اگر کسی کو یہاں شیلٹر مہیا کر دیں کسی کے پاس سایہ نہیں دھوپ ہے تو خدمت ہے یا نہیں کتنی بڑی خدمت ہے کسی کے پاس پانی نہیں اس کے لیے پانی کا بندوبست کر کوئی بھوکا پیٹ اس کو کھانا کھلا دیا تو کیا جن پیغمبروں کی جماعت نے یا اللہ کی طرف بلانے والوں نے ہمیشہ کی زندگی کا شیلٹر دیا سایہ دیا ہمیشہ کی زندگی کی پیاس سے بچا دیا ہمیشہ کی زندگی کی آگ سے وہاں خوفناک عذابوں سے بچا اس سے بڑی انسانیت کی ہمدردی کیا ہو سکتی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مخلوق کا پیار اپنے پیغمبروں کے دلوں میں داخل فرماتے پھر ہم ان میں سے ہر گروہ میں سے کھینچ نکالے کس کو جی علی الرحمن عطیہ الرحمان لوگوں کو جو جو ان میں سے ایہم ان میں سے جو اشد زیادہ سخت تھے الرحمان رحمان کے مقابلے میں سرکش سرکشی کرنے کے حوالے سے جو سرکشی میں رحمان کے مقابلے میں زیادہ سخت تھے اب سب سے پہلے ہم ان کو نکالیں قرآن نے دوسرے موقع پہ بڑی صاف انداز میں آیات میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ جب ان بڑوں کو کوبارا سادہ تنا و کوبارا انا ان کو جب جہنم میں ڈالیں گے بڑوں کو جن کی وجہ سے دوسرے گمراہ ہوتے ہیں تو جہنم میں جا کر کہیں گے یہ جو کمزور لوگ تھے یہ کہیں گے اے ہمارے رب ان اطعنا سادتنا وكبراءنا ہم نے تو ان بڑوں کو جدھر لے گئے ہم چل پڑے آنکھیں بند جو راستہ دکھایا ہم نے مان لیا انہی کی پیروی ہم کرتے رہے اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دیجیے ان کی وجہ سے آج ہم جہنم ان کو آپ ڈبل عذاب دیجیے تو ہم ان میں سے جو سب سے زیادہ رحمان کی آیات کی اتباع کے والے سخت ہوں گے ان کو سب سے پہلے نکالیں گے جہنم میں داخلے کے لیے اللہ ثم عالم ثم لنحن عالم پھر ہم ہیں زیادہ جاننے والے اللہ اکبر ہم ہیں زیادہ جاننے والے بل ان لوگوں کے بارے میں ہم جو اولا بہا جو زیادہ لائق ہیں جہنم کے بارے میں سلین داخلے کے اعتبار سے ان میں سے کن کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے ہم ان کو زیادہ جانتے وہ کون لوگ وہی ایک خود گمراہ ہو اور ایک دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بنے ساتھ ایک خود اللہ کی طرف نہیں آتا ایک دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتا یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بندے کا یہ من اسی لیے قرآن نے فرمایا من احسن ممن دعا اللہ میں دو آیتوں کا ترجمہ کروں اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے جو اللہ کی طرف بلائے آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ توبہ کر لو نماز پڑھو زکات دو یہ اللہ کی طرف بلانا حج کرو عمرہ کرو یہ اللہ کی طرف بلانا ہے اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ سب سے بڑے ظالم کون ہے جس کے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کی بربادی کی فکر کریں ومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہو دیکھو اس آیت کو ہم اس سے ملائیں اللہ یہاں سب سے بڑوں کو پہلے نکالیں گے تاکہ ان کو پہلے ڈالیں ادھر کیا فرمایا ومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہے مساجد اللہ کرفی جو اس بات میں روڑے اٹکائے کہ اللہ کا نام اس کے گھر میں نہ لیے نماز نہ ہو خطبہ نہ ہو تعلیم نہ ہو درس نہ ہو ہدایت کی کوئی بات نہ ہو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے آگے فرمایا وصافی خرابیہ اور مسجد کی ویرانی کی فکر کرے اس کی کوشش کرے اس کا کام یہ کہ مسجد کسی طرف اللہ دیکھو دوسرے مقامات کتنے آباد اور مسجدوں کا کیا حال ہے مسجدیں مسجدیں مسجدیں ویران آبادیاں کتنی بڑی بڑی اور مسجدوں کا حال اللہ اکبر وہ امن من کم اللہ واری دہا وہ ان نہیں ہے من کم تم میں سے کوئی بھی اللہ مگر اس جہنم پہ آنے والا ہے تم میں سے ہر شخص جہنم پر آئے گا مسلمان بھی اور کافر بھی کافروں کا جہنم میں جانا دخول کے اعتبار سے مسلمانوں کا جانا عبور کے اعتبار سے کیونکہ پل سراج سے گزرنا اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں دونوں کو جہنم دکھے قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وجی ایوم بے جہنم اس دن جہنم سب کے سامنے لائے اس کے لانے کا مقصد یہ ہے جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو جہنم کی حیبت ناکی ہول نا کی کو سوچ سوچ کر ان کے نعمتوں میں لذت بڑھتی رہے کہ یہ وہ جگہ تھی جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا اس لیے سب کو پل سراج سے گزارا جائے تین قسم کے انسان ہوں جہنم میں جن کا داخلہ تعذیب کے لیے ہوگا عذاب کے لیے یہ کفار منافقین مشرقین ہوں گے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم دی اور دوسرے وہ گناگار مسلمان جنہوں نے اللہ کی نافرمانی فسق و فجور میں جن کے بارے میں اللہ چاہیں گے ان کا جہنم میں داخلہ ہوگا عارضی لیکن وہ تعذیب کے لیے نہیں ہوگا وہ تطہیر کے لیے ہوگا ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جیسے کسی کی سرجری کی جائے یہ صحیح ہو جائے صحت مند ہو جنت میں داخلے کے قابل ہو اور تیسرے قسم کے لوگ وہ جن کو اللہ سیدھے جنت میں داخل فرما دے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں انہی لوگوں کی صف میں شامل فرما دے کان اللہ ربی کا حتم مقزیہ کان کانا اللہ ربی کا حتم مقزیہ ہے یہ ایسا وعدہ آپ کے رب کے ذمے حتمن مقصین جو پکا ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ سب باتیں اللہ نے ان کا فیصلہ فرما دیا اپنے ذمے لے حتمن کمانا بھی یقینی جیسے کہا جائے نا حتمی طور پر اور مغزین کمانا جس کا فیصلہ کر دیا ہماری اردو زبان میں ستر فیصد الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہم کہتے ہیں نا یہ حتمی گفتگو کرو حتمی بات یہ اسی حتمن مقزین قضا سے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے تم ننجی پھر ہم نجات دیں گے دیکھو نجات بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن لفظ روی کا ثم ننجی پھر ہم نجات دیں گے الزین تقو ان لوگوں کو جنہوں نے تقوا اختیار کیا ان کو تو ہم بچا لیں گے وہ نظر الظالمینا اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو فی جہنم میں جسین گٹنوں کے بل پڑے ہو ہم تقوے والوں کو نجات دے دیں گے بس یہ ہمارا امتحان ہے اللہ ہمیں اس سے کامیابی نصیب فرما دے جی شیعہ کمانا جماعت گرو فرقہ جی فوا ربی کا کمانا ہوتا ہے فاوا یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوتی آپ کے رب کی قسم جی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل یا رب کریم جنت الفردوس عطا فرما ان اعمال کی افعال کی اقوال کی توفیق دے جو جہنم جنت کے اللہ جنت الفردوس کا ذریعہ بننے والے ہیں نعوذ بک من النار وما قرب من قول او عمل یا اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما ان بد اعمالیوں اور گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے جو دوزخ کا ذریعہ بننے والے ہیں یا اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر ہر خوبی ہر بھلائی ہر نعمت ہر کرم ہر برکت نصیب فرما دے دنیا آخرت کے ہر شر سے ہر عذاب سے ہر فتنے سے ہر دکھ سے ناگہانی آفات سے معذوریوں سے محتاجیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما و صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبینا محمد علیہ اجمعین